وکیع نے سفیان سے انہوں نے محارب سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان رات کو اچانک گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت یعنی جس طرح خاون نے کہا ہوا ہے اس طرح نہ رہنے کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو انہتر